شروس سکتے ہیں آخرت کے وہ اصلی دوست مخلص ہو جائیں گے جیسے جہاں جہنم نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی اسی طرح جو شخص لڑکی کے اس میں پاگل ہیں یا خوبصورت لڑکی کے اس میں پاگل ہیں وہ جو ہے کا اس کو چین نہیں ملے گا جی حسن ایسا ہے حسن کی تاثیر ایسی ہے یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی اور وہ تو نبی تھے بہت حسین حسن مشہور ہے نا یوسف علیہ السلام <laughs> زلیخا نے ان کو گناہ کی دعوت دی اور وہ اتنے بند تھے قید خانے میں جب زلیخا نے دعوت دی گناہ کی پھر وہاں سے وہ بھاگے ہیں شاہی تالے کھل گئے اتنے موٹے موٹے تالے تھے محل کے خود بخود کھل گئے اسی طرح جب ہم ہمیں لڑکیاں گناہ کی دعوت دے رہی ہیں انٹرنیٹ کی سائٹس اور جو ہے یہ یونیورسٹی کی لڑکیاں اور لڑکے اور کراچی کا ماحول حیدرآباد ہم جو ہیں ہم کو نہیں دیکھیں دیکھنے سے کچھ نہیں ملے گا دل تڑپے گا ملنا نہ ملانا مفت نے دل کو تڑپانا ملے گی بھی نہیں اگر چلو مل بھی گئی پٹ بھی گئی ہو تو بے چینی رہے گی اگر وہ پٹ بھی گئی ہے مکھن لگ گیا اس پہ اچھی طریقے سے تنہائی بھی ہوگی اس کے ساتھ تو بے چینی رہے گی چلو اگر نکاح بھی ہو گیا لو میرج ہو گئی لو میرج کامیاب کہاں رہتی تھوڑے دن رہی اس کے بعد پھر بے چینی پریشانی ہے کسی بے پردی سی بے پردہ عورت سے ہی دل لگایا ہوگا نا بے پردہ عورت کے ساتھ سکون کہاں مل سکتا ہے وہ تو اپنا حسن کسی اور کو بھی دکھائی پودے ہے جکڑ لیا ہے ایک جکڑنے والا پودا ہوتا ہے بیل ہوتی ہے جکڑ لیتی ہے جب اس نے جکڑ لیا تو معرومی ہیں غرض صورت بک ذریعے دوستوں اے میرے دوست اے پیارے بھیا اے میرے دوست اگر تم صورت پرستی سے باز آ جاؤ لڑکیوں کو خوبصورت لڑکوں کو دیکھنے سے باز آ جاؤ تو گل سے تانس گل سے تانس گل سے تانس اللہ کی محبت گلستان گلستان پا گے یہ حضرت والا فرماتے صورت پرستی چھوڑ دو صورتوں کا عشق پائیدار تھوڑی ہوتا ہے اس سے دل کمزور ہو جاتا ہے جیسے لائٹ آئی ٹی وی کھول لیا ٹی وی اس سے اپنے ڈرامہ پورا دیکھ رہے ہیں جو بھی بس گیا ہو جو بھی تھا ڈرامہ شروع ہو گیا فوراً گیارہ بجے والا کوئی ہوگا صرف اس لیے تفریح کر رہے ہیں زندگی تفریح کرنے کا جائز تفریح آتی ہے اور ٹی وی والی تو تبدیلات جائز تفریحات جیسے جام شروع چلے گا بیگم میں تو بیگم کے ساتھ چلے گا ہمارے دوستوں کے ساتھ چلے گا کھا لیا پی لیا مچھلی کھا لی پی لی برگر کھا لیا جائز تفریحات نیک دوستوں کے ساتھ جائے تو اچھا ہے اور آوارہ کر دوستوں کے ساتھ جائے تو وہاں بھی وہ لڑکی کی باتیں لڑکی کی باتیں ہوں گی میوزک چلے گا ڈانس ہوگا بھنگڑا ڈلے گا کرکٹ میچ میں گالیاں دی جائیں گی اور نیک لوگوں کے ساتھ جائیں گے تو بہت مزہ آئے گا اللہ کا نور بھی چہرے کے ساتھ تھا میرے شیخ فرماتے ہیں گوری چمڑی سے کیا ہوتا ہے امریکی یہودی بڑے گوری چمڑی والے ہیں اصل تو دل روشن ہونا چاہیے ماشاء اللہ ہم لوگ کا مسلمان ہے کلمے کی دولت ہے تو یہودی امریکی تو ہم سے گوری چمڑی سے کچھ نہیں ہوتا اصل چیز ہے دل چم دل گورا ہونا چاہیے <laughs> دل روشن ہونا چاہیے اور دل روشن ہوتے ہی توبہ کرنے سے گناہوں سے سچی توبہ کرنے سے اب گناہ چھوڑنا مشکل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ فرما دیا کہ سچوں کے ساتھ رہ پڑو گناہ چھوڑنا بہت آسان ہے گناہ چھوڑنے نہیں پڑیں گے خود بخود چھوٹ جائیں گے اللہ علیہ صاحب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے سگریٹ چھوڑنی نہیں پڑتی ہے خود بخود چھوٹ جاتی ہے مین کوئی چھوڑنی نہیں پڑتی اور جو ہے لڑکیوں سے دوستی چھوڑنی پڑتی اگر آنا جانا ہے سچی محبت ہو شیخ سے کسی اللہ والے کسی بھی اللہ والے جس سے بلڈ گروپ ملتا ہو تو اس کے پاس آنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیونکہ اس سے محبت اللہ کے لیے ہوتی ہے جتنا زیادہ چاہے گا اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا لڑکی کی محبت میں کمی آئے گی اور شیخ سے اگر مشورہ کرے گا تو شیخ طریقے بتائے گا کہ لڑکیوں سے کیسے قطع تعلق کیا جائے اس میں قطع تعلق کا دینا تھوڑی ہے چاہے خالہ کی لڑکی ہے چاہے ماموں کی تایا کی لڑکی ہے پھپا پھپھو کی لڑکی ہے اس سے ابھی تو پردہ رکھا ہے شریعت میں اگر اللہ کی تلاش ہو اللہ کہاں ملے گا عام والوں سے عام ملتا ہے کپڑے والوں سے کپڑا ملتا ہے امرود والوں سے امرود ملتا ہے اس طرح اللہ والوں سے اللہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ کا ایڈریس اللہ والے ہیں کیسے ملے گا وہ آپ کو وہ آپ کو طریقے بتائیں گے کہ اللہ کیسے ملے گا ان کو تجربہ ہے اللہ والوں کو اللہ مل چکا ہوتا ہے تجربے کی بات بتاتے ہیں بہت آسان ہے سب سے آسان طریقہ اللہ ملنے کا لڑکیوں سے نظر بچانے کا جیسے دل نظر بچاتے ہیں نا دل ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹے ہوئے دل میں فوراً اللہ آ جاتے ہیں انا ایندھن منکسرت ہے تو میں ٹوٹے ہوئے دل میں رہتا ہوں سے جسم اور قلب و نظر کو بچانے میں جو ہے مزہ وہ نہ پوچھو حسینوں سے دوری میں سب سے زیادہ ہے قرب الہی کی لذت کی بات ہے حسینوں سے دوری میں سب سے زیادہ قرب الہی کی لذت کی بات ہے اللہ تعالیٰ قرب خاص عطا ایسے شخص کو جو اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنا چاہتا ہے وہ لڑکیوں سے تصویروں سے سائٹس سے اور ٹی وی سے سائن بورڈ سے خالہ زاد تازادہ چچا زاد سے ممانی سے چچی سے سالی سے بھابھی سے نظر چکائے اللہ کا قرب خاص مل جائے گا مستقل مزاجی حوصل و صحبت میں آتے ہیں ان کو بھی نہیں آتی ہے اس سے کچھ پریشان نہیں ہو چاہیے حضرت خواجہ صاحب کا شعر ہے جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی بہرحال کوشش تو عاشق میں چھوڑے یہ رشتہ محبت قائم ہی رکھے جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے کتنا اچھا چلے سو بار تو اللہ سے رشتہ ٹوٹ جائے سو بار جوڑ لے توبہ کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے نا بھائی جب تک مغرب سے سورج نہیں نکلتا تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے حضمیر صاحب میرے جو شیخ ثانی وہ فرمایا ہمارے سماج یہ لوگ پریشان ہوئے تھے ارے بھائی جا کے دیکھ لینا کل جا کے سورج مغرب سے نہیں نکلا ہوا مشرق سے نکلا ہوا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے مایوس نہ ہوں مگر اتنے زیادہ فری بھی مت ہوں کہ بس توبہ کے سہارے پہ گناہ کرے جا رہے ہیں اتنا اتنا فرینک بھی نہیں ہونا چاہیے تھوڑا ڈرنا بھی چاہیے اللہ سے اگر گناہ کی حالت میں موت آئی تو پھر کیا ہوگا موت تو آ سکتی کبھی بھی اس لیے استقامت کا طریقہ یہ کہ استقامت والوں کے ساتھ رہا جائے شیخ بنانے کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ اس طرح کی باتوں میں جواب دیتا ہے اس سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مجھ سے زنا ہو گیا مجھ سے گناہ ہو گیا تو میں مردود ہو گیا مردود تھوڑی ہوا گناہ کرنے سے کوئی مردود نہیں ہوتا توبہ کر لے اللہ کا حبیب بن جائے گا دوبارہ اب و حبیب اللہ توبہ کرنے والا اللہ کا حبیب ہے اور اطائب من ضمبی کمن لا اللہ لہو توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ ہی نہ کیا توبہ کرنے والے کو بھی اللہ اپنا محبوب بنا لے اس لیے مایوسی کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں امیدوں کو ایک کروڑوں آفتاب روشن ہے ہماری جوانی ہے ابھی اور چڑھتی جوانی ہے شاہین اقبال صاحب کا شعر ہے جو چڑھتی جوانی میں اچھا لگا جو چڑھتی جوانی میں اچھا لگا بڑھاپے میں دیکھا تو دھچکا لگا بڑھاپے میں دیکھا تو دھچکا لگا جو معشوق تھا مثل الو لگا جو معشوق تھا مثل الو لگا جو عاشق تھا الو کا پٹھا لگا مجھے مزاحیہ شعر کا ہے عاشق الو کا پٹھا لگا نہیں دیکھتا کوئی گاہکوں سے جو موٹر کا ماڈل پرانا لگا یہ موٹر کی ماڈل جو ہے یہ نائن ٹو تھاؤزنڈ تیرہ کا ماڈل ہے ایک دن پرانا ہو جائے گا ٹو تھاؤزنڈ ففٹی آ جائے گا تو یہ پرانا ہو جائے گا اس طرح اٹھارہ سال کی لڑکی سولہ سال کا لڑکا پاگل کر رہا ہے یہ اسی سال کی بڑھیا ہو جائے گی لڑکا ہے اسی سال کا بڈھا ہو جائے گا کمر جھک جائے گی بارہ نمبر کا چشمہ لگ جائے گا اس لیے حسینوں سے بچنے بڑا مزہ ہے جس کو یہ مزہ لگ جائے استقامت ملے گی اہل استقامت کی صحبت سے اور ایک اور شعر بھی ہے نچت کر سکے نفس کے پہلے وا کو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے نچت کر سکے نفس کے پہلے وا کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے کبھی نفس دبا لے کبھی تو دبا لے اس لیے عمر بھر کی کشتی ہے نفس سے جوانی میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ ہر طرف فحاشی کا سیلاب ہے حضرت والا خود فرماتے تھے عارف بلّہ کی کتابیں کی شاہ کی محبت صاحب رحمۃ اللہ کہ میرا بہت عاشقانہ مزاج تھا اللہ تعالیٰ اپنے اہل اللہ سے کہہ کر کہلوا دیتے ہیں اس عاشقانہ مزاج کے باوجود مجھ سے کبھی دفعہ لرزش بھی نہیں ہے اپنی احتیاط فرماتے تھے اور عظہر کی شعر بھی ہے اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سیل آپ سیل آپ کہتے ہیں خواہش کا طوفان شہوت کا طوفان الٹ دیا اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا سیل آپ منزل میری جانب کو چلی آئی مچلتی منزل کیا ہے اللہ تعالیٰ مل گیا منزل میری جانب کو چلی آئی مچلتی اختر نے جب الٹ دیا خواہش کا آب منزل میری جانب کو چلی آئی مچلتی سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے آسان سی دعا یا مقلب القلوب اے دلوں کے پھیرنے والے ثبت قلبی اعلیٰ دینک ثابت قدم رکھا میرے دل کو اپنے دین پر یا مقلب القلوب ثبت قلبی اعلیٰ دینک تین تین دفعہ فجر صبح شام پڑھ لیا کرے اس کو اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے دین کا ثابت قدم رکھیں آپ کے بیانات بیٹھتے ہیں تو اس میں سے جس سے آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو بی پازیٹیو کا بی پازیٹیو سے ملتا ہے او پازیٹیو کا او پازیٹیو سے اور او پازیٹیو والے کو بی پازیٹیو والے کو چڑھا دیں گے تو اللہ نہ کرے مر نہ جائے تو ہو اسی طرح تو جس سے آپ کا جس خادم دین سے جو آتے رہتے ہیں آپ کا بلڈ گروپ ملتا ہو اس سے اپنے نفس کی اصلاح کروائیے بڑا مزہ آتا ہے جیسا وہ کہے ویسا عمل کریں اپنے نفس کو مٹا دیں نفس کو مٹانا یہی ہے کہ شیخ کی رائے میں اپنی رائے کو مٹا دیں بلڈ گروپ ملنے کی بات والا اس طرح فرماتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ جب بلڈ گروپ مل جائے گا اس کی ہر بات اچھی لگے گی اور اس کی بات پر عمل کرنا آسان ہوگا نمن و شکر ابھی جوانی ہے اور پھر بھی انسان باتیں کرتے کرتے نا گلا بیٹھ گیا میرا کل سے مگر اللہ کا شکر ہے اس میں بہت نور ہے تقوا کی باتوں میں بہت نور ہوتا ہے ذرا سی بات بھی کرتے ہیں اس میں اثر اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کیونکہ میں مسافر بھی ہوں اور اپنے حضرت سے دعائیں لے کر آیا ہوں اور خود حسینوں سے ہوا تنگ زمانہ آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا آنکھوں نے شروع کر دیا اب دل کو ستانا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا یہ حضرت والا کا شعر ہے دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا ابلیس کے کہنے سے کبھی اس پہ نہ جانا کیونکہ ان نظرہ سہموں ہاں، میں سہام ابلیس نظر ابلیس کے تیر میں ایک تیر ہے زہر میں بجھا ہوا دھوکا ہے تجھے لطف حسینوں سے ملے گا دوبارہ فرماتے ہیں شیطان جو ہے فرسٹ فلور دکھاتا ہے گورے گال دکھاتا ہے کالے بال دکھاتا ہے پھر گراؤنڈ فلور میں دھکیل دیتا ہے داڑھی ٹوپی کے ساتھ گورے گال دکھاتا ہے کالے بال دکھاتا ہے <laughs> اور بھی گراؤنڈ فلور میں دھکیل دیتا ہے پھر سید کی سیدیت رسوا ہو جاتی ہے سید صاحب رسوا ہو جاتے ہیں داڑھی والے رسوا ہو جاتے ہیں اب جنتی کام کر لیتے ہیں کھانا پینا جنتی کام ہے <laughs> آپ لوگ بھی ساتھ ہی لیتے ہیں تھوڑی دیر کھانا کھا لیا تو کھا تو لیے تھوڑا بیٹھ جانا ایک دونوں والے کھا سکتے ہیں ہاں، دسترخوان میں جتنے لوگ ہوتے ہیں اتنے ہاتھوں اتنے ہاتھ ہوتے ہیں اتنی برکتیں ہوتی ہیں اب تو سبھی کو اٹھا دو پنکھا چلا لیں آپ